گناہوں کے بعد نیکیاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو گناہوں کے بعد نیکیاں کرتا ہے ایسی ہے جیسے کوئی شخص ہو جس کے بدن پر تنگ زیرہ ہو اتنی تنگ کے گلا گھوٹنے جا رہی ہو پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو ایک کڑی کھل جاتی ہے پھر وہ ایک اور نیکی کرتا ہے تو ایک اور کڑی کھل جاتی ہے اسی طرح ہوتے ہوتے وہ زمین کی طرف آزاد ہو جاتا ہے گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے تکمیل توبہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کی جائے تاکہ وہ اس نوسط کو بھی دھو ڈالے عن عقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقه قد خنقته ثم عمل حسنه فانفكت حلقه ثم عمل حسنه اخرى فانفكت اخرى حتى يخرج الى الارض گناہ گار صدیق بن گیا حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا وہ اس پر سخت غمگین ہوا اسی غم کی حالت میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر اور کہتا میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں اللہ تعالیٰ نے اسے صدیقین میں شامل فرما لیا دیکھا آپ نے ندامت اور خوف نے ایک گناہ گار کو صدیق کے مقام تک پہنچا دیا یقیناً توبہ اور استغفار بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ان کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں